السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ اور آڈیٹنگ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ کتنی خشک لگ رہی ہے بہت زیادہ نا ہاں دیکھیں اب اس میں وہ فگر ورکس تو ہے نہیں جو آپ اکاؤنٹنگ میں کیا کرتے ہیں یہ تو ان اکاؤنٹنگ میں کی گئی فگرز ورک کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ بیس یہ اکاؤنٹنگ پر کرتی ہے لیکن آڈیٹنگ میں کوئی اکاؤنٹنگ والا کام نہیں ہے اس لیے ایز اے سبجیکٹ آپ کو یہ بہت زیادہ بورنگ لگ رہی ہوگی لیکن پریکٹیکلی جتنا زیادہ انجوائے ایک آڈیٹر کرتا ہے وہ اکاؤنٹنٹ نہیں کر رہا ہوتا اکاؤنٹنٹ تو ایک کام کو فٹیک سمجھ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اب میں نے فگرز کے اندر گھسنا اور اس کو میں نے بک کیپنگ کرنی ہے اور پھر رپورٹنگ کرنی ہے لیکن آڈیٹر کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اکاؤنٹینٹ کا کام دیکھنا ہوتا ہے کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک نہیں ہے البتہ آپ اسٹوڈینٹ ہیں اب آپ کو اس لیول پر تو ابھی نہیں معلوم کہ پریکٹیکلی جب آپ جائیں گے آڈیٹنگ کو فیلڈ میں دیکھیں گے تو کیسی لگے گی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ سر ابھی تو ہم بور ہو رہے ہیں نا کوئی ایسی بات نہیں ہے تھیوریٹیکل سبجیکٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں آپ بس جب آڈیٹنگ پڑھ رہے ہو تو آپ انویسیج کر لیا کریں کہ آڈیٹنگ انفیکٹ پریکٹیکلی کس طرح کی ہو رہی ہوگی آپ اپنے آپ کو آفس کے ماحول میں لے آیا کریں اور پھر سوچا کریں کہ ایک آڈیٹر جس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے وہ کس قسم کا انٹریکشن ہوگا تب آپ کو خود بخود آڈیٹنگ دلچسپ لگنا شروع ہو جائے گی ہمارا آج بھی ٹاپک وہی ہے جو کہ ہم پچھلے چند لیکچر سے چلا رہے ہیں جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آڈیٹر کس طرح سے اینٹی اور اس کی انوائرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اسیس کرتا ہے میٹیریل مسٹیٹمنٹس کو ہم نے آج تک جو پڑھ لیا وہ دوبارہ سے ایک سلائڈ کے ذریعے سے آپ کو اس کا اوور ویو دیتا ہوں جس میں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے ابھی تک کہ آڈیٹر کو کس طرح سے یہ والا اسٹینڈرڈ کچھ گائڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے اس اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے ریفرنس میں لائک سب سے پہلے یہ اسٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ آپ رسک اسسمنٹ پروسیجر کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں یو نو ویری ویل کہ ہم نے تین پوائنٹس دیکھے تھے نمبر ون انکوائریز کے ذریعے سے نمبر ٹو اینالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے اور number three observation and inspection کے ذریعے سے رسک اسسمنٹ پروسیجرس کے بعد آڈیٹر کو کچھ حد تک معلوم تو ہو گیا کہ یہ اینٹی کیا کر رہی ہے اور کس لیول کی مٹیریل میں ہو سکتی ہیں لیکن مزید اسی اسٹینڈرڈ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کچھ مزید ایریاز کی طرف آڈیٹر فوکس کرتا ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کن کن ایریاز پر کنسسٹ کرتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جہاں سے اس کو انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے کچھ نیچر آف دا اینٹی کو جان کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس اینٹی کے بارے میں وہ کیا ذہن بنائے اور پھر objectives and strategies of the entity کو معلوم کرتا ہے اور اس سے متعلق بزنس کے جو رسکس ہوتے ہیں اب یہاں تک کی وہ باتیں ہیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں سیکھ چکے اس اسٹینڈرڈ کے ریفرنس میں یہ اسٹینڈرڈ ہے نمبر 315 اور اس کا ٹائٹل کیا ہے understanding the entity and its environment and assessing the risk of material misstatement اب ہم بات کو جب آگے بڑھائیں گے انڈرسٹینڈنگ کے ریفرنس میں تو آج کا ہمارا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ measurement and review of financial performance پر بیس کر کے آڈیٹر کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اب یہ فائنینشیل پرفارمنس کی جب بات آتی ہے تو remember financial performance is about profitability اب فائنینشیل پرفارمنس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے اس کی میجرمنٹ اس کے ریویو کے اندر کہ یہ اینٹی کتنا اچھا بزنس کر رہی ہے اب اس میں بعض اوقات بہت اہم ایریاز بھی سامنے آتے ہیں آڈیٹر کے اور اسپیشلی آڈیٹر کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فائنینشیل پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے بعض اوقات اینٹی اپنے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کر لیتی ہے اور اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ مٹیریل پھر ہوتی ہیں اور یہی وہ ایریا ہوتا ہے پھر آڈیٹر یہاں پر ویجیلنٹ ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی مٹیریل مس تو نہیں ہے فائنینشیل پرفارمنس کو میجر اور ریویو کرنے کے دوران تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سورسز ہیں جن کے ذریعے سے فائنینشل پرفارمنس میجر کی جا سکتی ہے اور ریویو کی جا سکتی ہے ان میں بنیادی طور پر دو سورسز ہیں ایک انٹرنلی جنریٹڈ انفارمیشن اور دوسرے external sources when we talk about internally generated information تو وہاں پر مینجمنٹ کی طرف سے جو رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں اینول رپورٹس آ جاتی ہیں فائنینشیل ریویوز آ جاتے ہیں یہ تمام کی تمام جو ہیں انٹرنلی جنریٹڈ انفارمیشن ہے اور کچھ ایکسٹرنل بھی سورسز ہوتے ہیں فائنینشیل پرفارمنس کو میجر کرنے کے اس میں ہمارے پاس کمپیٹیٹرس کی طرف سے جنریٹ کی ہوئی رپورٹس کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی رپورٹس اور اینالسٹ کی رپورٹس بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں اب یہ جو کمپیٹیٹرز ہیں لائک like آپ کے بزنس رائولس وہاں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس بزنس اینٹی کی پرفارمنس کیسی ہے اب وہ بزنس رائولس جو ہیں وہ اپنے لیول پر بزنس کو جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں ان کی رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کس لیول پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پھر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز آپ کے بارے میں کس لیول کی انفارمیشن دے رہی ہیں کہ آپ باہر کی دنیا میں کہاں پر رینک ہوتے ہیں اور پھر اینالسٹ جس طرح سے آپ کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کرتے ہیں وہ آپ کو کہاں پر رینک کرتے ہیں تو ان تمام سورسز پر بیس کر کے آڈیٹر کن ایریاز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے لائک like, اب آڈیٹر کنسیڈر کرے گا کہ کی ریشوز کیا ہیں اور آپریٹنگ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں اب یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے آڈیٹر اس کی یعنی کہ اس آڈیٹ اینٹی کی آڈیٹ کی پرفارمنس کو میجر کر رہا ہے اور ریویو کر رہا ہے اور وہ کی ریشوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر پروفیٹیبلٹی ریشوز آ جاتی ہیں when you talk about profitability ratios تو اس میں کچھ تو بڑی بنیادی ریشوز ہیں like gross profit ratio or operating profit ratio expenses کی ریشو آن سیلس اور کچھ تھوڑی سی زیادہ ٹیکنیکل ہے like return on capital employed return on owners equity اب یہ ریشوز آڈیٹر کو بتاتی ہیں کہ how well the entity is performing financially اب اس کی پرفارمنس کو میجر کرتا ہے آڈیٹر چند ایک ریشوز پر بیس کر کے اور تب آڈیٹر کو جو نالج حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر بیس کر کے وہ آڈیٹر اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی میٹیریل میں اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے اب لائک ایک انڈسٹری کی نام ہے کہ وہاں پر پروفٹ آفٹر ٹیکس کی ratio on sales supposedly twelve percent ہوگی اب اگر اس اینٹی نے پروفٹ آفٹر ٹیکس کی جو ریشو بنائی ہوئی ہے وہ بنتی ہے کوئی ایٹ پرسینٹ تو ڈیفینیٹلی آڈیٹر کو اسٹرائک کرے گا کہ نارمس تو یہ نہیں ہے ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ کو بھی وہ بینچ مارک سے کمپیئر کر کے ایک نالج اسرٹین کرے گا کہ کوئی مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے تو بہرحال آڈیٹر کچھ نہ کچھ کی ریشوز کے ذریعے سے پرفارمنس کو میجر کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کے پی آئیز ہوتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جن پر آڈیٹر فوکس کرتا ہے انہیں وہ کنسیڈر کرتا ہے فار ایگزامپل کہ امپلائیز کو کتنی آؤٹ پٹ دینا چاہیے را مٹیریل پر کے جی کتنے یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہے آؤٹ پٹ کو اینالائز کرتا ہے آؤٹ پٹ کو کمپیئر کرتا ہے وہ number of units of electricity کے ساتھ اب یہ اس قسم کی جو کمپیرزنس ہیں وہ آڈیٹر کو ایک نالج پرووائڈ کرتی ہیں کہ یہ اینٹی جو ہے مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں کر رہی اب لائک جیسے میں نے الیکٹریسٹی کی کنزمپشن کے ریفرنس میں آپ سے بات کی اب کچھ نمبر آف یونٹس جو اس مل میں اس کمپنی میں اس فیکٹری میں پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کے لیے اسٹینڈرڈ آڈیٹر کو معلوم ہے یا اس نے ریسرچ کر کے وہ معلوم کیا ہوا ہے کہ یہ نمبر آف یونٹس اتنی الیکٹرسٹی کنزیوم کرتے ہیں اب وہ دیکھے کہ منتھلی جتنی الیکٹرسٹی کنزیوم ہو رہی ہے کیا اتنے ہی نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں اب یہ چیز انڈیکیٹ کر دے گی اسے اگر کوئی ڈسکریپینسی ہوگی کہ یہاں پر ڈیفینیٹلی کوئی مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ موجود ہے بہت آڈیٹر یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریکٹیکلی جب آڈیٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اتنی بورنگ کلاس نہیں ہوتی جتنی بورنگ اس وقت ہے کہ تھیوری پڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو وہاں پر تو آپ پریکٹیکلی چیزیں دیکھ رہے ہیں ریشوز کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہاں پر ان کو بار بار آپ چیک کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا تو اس طرح سے پرفارمنس ہونی چاہیے تھی کم ہے یا زیادہ ہے کیوں ہے وہاں سے اب آپ وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں ریزنس اور بڑا ویجیلنٹلی ان ساری چیزوں کو آپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کہیں پر بھی مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ جو کہ آڈٹ رسک ہے وہ نہ رہنے دیں سو so, اسی طرح سے ہم نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ employee performance measures and incentive compensation policies یہاں پر بھی آڈیٹر اب دیکھتا ہے کہ امپلائی پرفارمنس میئرس کیا ہیں اب جیسے لائک میں آؤٹ پٹ کی ہی اگزامپل دے رہا ہوں وہیں پر اب آپ امپلائی کی پرفارمنس کو بھی چیک کر سکتے ہیں مختلف لیول پر صرف آؤٹ پٹ کے لیول پر ہی نہیں اب لائک یہاں پر امپلائی ٹرن اوور ریشو کی بھی بات آتی ہے کہ یہ جو اینٹی ہے کتنے امپلائیز کے ساتھ کام کر رہی ہے اور امپلائیز کیوں یہاں پر جو ہیں وہ ٹک کر کام نہیں کر رہے کیوں امپلائیز جو ہیں بار بار چلے جاتے ہیں اور نئی اپائنٹمنٹس کرنا پڑتی ہیں پھر ڈیفینیٹلی جب نئے امپلائیز آتے ہیں سسٹم کو سمجھتے ہیں وہاں پر ان کو سسٹم سمجھنے میں جو ٹائم لگتا ہے اگین وہاں پر پھر سے میٹیریل میں اسٹیٹمنٹ کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے سو so, اس ایریا پر بھی آڈیٹر خاص طور پر فوکس کرے گا پھر ٹرینڈس کی بات آتی ہے اب لائک ٹرینڈس کے مطابق جو اوور دا ایئرس ٹرینڈس ہوتے ہیں فیشن جسے آپ کہتے ہیں اس کے مطابق انڈسٹری میں گروتھ ہو رہی ہے ہماری اس اینٹی میں گروتھ کیوں نہیں ہو رہی کہیں کسی چیز کو کنسیل تو نہیں کیا جا رہا یا ڈکلائن ہے تو ہم کیوں گروتھ شو کر رہے ہیں کیا انیسسریلی کوئی چیز مٹیریلی مسٹیٹ تو نہیں ہو رہی تو ٹرینڈس کے ساتھ بھی کمپیئر کرتا ہے آڈیٹر کہ ٹرینڈ کیا کہتا ہے ٹرینڈ چاہتا ہے یا ٹرینڈ کے اوپر بیس کر کے اگر ہم دیکھیں تو گروتھ ہونی چاہیے تھی اینٹی میں تو گروتھ نظر ہی نہیں آ رہی کیوں اب وہ کیوں کے جواب کے پیچھے آڈیٹر بھاگتا ہے اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آڈیٹر جو ہے دیکھیں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا پروفیشنل مطلب انلی وہ شکی نہیں ہوتا شکی بھی ہوتا ہے تو پروفیشنل لیول پر شکی ہوتا ہے اب اس کا وہ پروفیشن تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوئی لیکن آپ مجھے سیٹسفائی کر دیں کہ کیوں گروتھ نہیں میرے مطابق تو یہ گرو کرنا چاہیے تھی ٹی اب وہ پھر اگر اس کو اس کا جواب پراپرلی مل جاتا ہے تو وہ سیٹسفائی ہے اس کو ڈاکیومینٹ کر لیتا ہے کہ جی based on these very reasons اس کی پرفارمنس جو ہے وہ رک گئی کچھ بھی ریزنس ہو سکتی ہیں بات کو فالو کر رہے ہیں نا چلیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں use of forecast budgets and variance analysis اب جو بجٹس بنائے ہوئے ہیں جو فور کاسٹ موجود ہیں ان کو بیس کرتا ہے آڈیٹر اور جو فائنینشیل پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے جو فائنینشیل فیکٹس اینڈ اس سال کے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے بجٹس کے ساتھ لائک like, بجٹ تو بنایا ہوا تھا سیلز کا اتنے ملین روپیز کا لیکن سیلز جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں کیوں کیا کوئی ہم نے میٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں کی کوئی چیز کنسیل تو نہیں کی سیلس کے لیول پر ہم نے بجٹ تو بنایا تھا نمبر آف امپلائیز کے ریفرنس میں کہ اتنے امپلائیز کام کریں گے اس سال میں ہم تو اس سال میں اتنے امپلائیز کے ساتھ کام نہیں کر رہے کم نمبر آف امپلائیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیوں اب یہ کمپیرزن آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے چاند فیکٹس کی اور ڈیفینیٹلی آڈیٹر ان پر بیس کر کے یہ جان لیتا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو auditor must be satisfied over there کہ جی ہماری طرف سے یہ پرابلم آ گئی تھی جس وجہ سے ہم بجٹس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے ہم بجٹس کو نہیں حاصل کر سکے وہاں تک نہیں پہنچ سکے یا اس سے آگے پہنچ گئے کچھ بھی جو بھی ویریئنس انالیس ہے وہ پھر کیا جاتا ہے اور پھر اکارڈنگلی آڈیٹر جو ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتا ہے اور finally auditor forms and opinion whether the financial statements have been materially free from any material misstatement or اور ناٹ سو یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے آڈیٹر کو جاننا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں analyst reports and credit rating reports اور اسی طرح سے کمپیٹیٹرس اینالیس اور پھر period on period financial performance جس میں کہ ریونیو گروتھ یا پروفیٹیبلٹی لیوریج کی بات آتی ہے اب یہ باتیں ہم پہلے ہلکی پھلکی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آڈیٹر نے اینالسٹ کی رپورٹ بھی دیکھنی ہے وہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہیں جس پرفارمنس کا ذکر کر رہی ہیں کیا اینالسٹ بھی ایسا ہی اس کو پا رہے ہیں یا اینالسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور سٹوری ہے اسی طرح آڈیٹر اوور دا پیریڈ دیکھتا ہے کہ اس اینٹی کی فائنینشیل پرفارمنس کیا رہی اب لائک جو پروفیٹ لیوریج ہونا چاہیے تھی اگر وہ اچیو نہیں ہوئی تو اٹ مینس کیونکہ مسئلہ ہے لہذا اگین وہ وہاں پر اپنی ایکسٹینٹ بڑھاتا ہے اور اس مٹیریل مسٹیٹمنٹ کے خدشے کے پیش نظر وہ اپنے آڈٹ پروسیجرز کو ہے آگے دیکھیں ان ساری باتوں میں آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آڈیٹر ایک پروفیشنل کیپٹیسم کے تحت اس آڈٹ کلائنٹ کو جانچ رہا ہے اسیس کر رہا ہے کہ کہیں مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہ جائے وہ ٹرینڈ کو دیکھ رہا ہے وہ کمپیٹیٹرس کو دیکھ رہا ہے وہ انالسٹ کی رپورٹس کو دیکھ رہا ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو دیکھ رہا ہے وہ پچھلے بجٹس کو دیکھ رہا ہے اس سال کے بجٹ کو دیکھ رہا ہے اس کے ویریئنس انالیسز کو دیکھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آلٹر کرنا کیا چاہ رہا ہے اسیس کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھائی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو اب اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی مٹیریل مسٹیٹمنٹ رہ جاتی ہے تو یہی تو آڈیٹ رسک ہے جس کی ہم نے پہلے ایک مرتبہ بات بھی کی تھی کہ آڈیٹ رسک بہرحال موجود ہوتا ہے اسی لیے تو آڈیٹر کہتا ہے کہ میں بھائی ریزنیبل ایشورینس پر بیس کر کے اپنا اوپین فارم کرتا ہوں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ مٹیریلی مسٹیٹ نہیں ہوئی باتیں فالو کر رہے ہو سو so, اب میں آ رہا ہوں ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف یاد رہے کہ ہم جو اس وقت ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کن چیزوں پہ کنسٹ کرتی ہے external factor nature of entity objective and strategies and the related business risk measurement and review of financial performance and internal control میں اب آپ کے ساتھ انٹرنل کنٹرول سے متعلق جو آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں ان باتوں کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہے اور اس انٹرنل کنٹرول جو اینٹی میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے اس سے آڈیٹر کس طرح کا نالج حاصل کرتا ہے ہم انٹرنل کنٹرول کے بارے میں پچھلے چند لیکچر میں بھی بات چیت کر چکے ہیں جس میں ہلکا پھلکا نالج ہم انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں لے چکے ہوئے ہیں لیکن آج کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے سو so جناب آڈیٹر کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل کنٹرول کو یوز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون آڈیٹر یوز کرتا ہے انٹرنل کنٹرول کو to identify types of potential misstatements and to consider factors that affect the risk of material misstatements and to design the nature timing and extent of further audit procedures auditor نے اب دیکھنا ہے کہ پوٹینشیل مسٹیٹمنٹس کیا ہو سکتی ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا انٹرنل کنٹرول کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد انٹرنل کنٹرول ابھی میں اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن کے بعد آپ سے ڈسکس کروں گا کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے جنرلی آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس جو ایک آرگنائزیشن میں موجود ہوتے ہیں ان کو انٹرنل کنٹرول کہتے ہیں اب وہ آڈیٹر ان چیکس اینڈ بیلنس سے ایک انڈرسٹینڈنگ لے رہا ہے اور پھر وہ اپنا ذہن بنا رہا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس ویک اگر ہیں تو کہاں کہاں پر پوٹینشل مسٹیٹمنٹ موجود ہو سکتی ہے اور پھر کون سے فیکٹرز ہیں the the risk of misstatement. اب مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا جو رسک ہے یہی audit رسک ہے اب کن فیکٹرس پر بیس کرتا ہے رسک یہ بھی آڈیٹر کو کب معلوم ہوتا ہے جب وہ انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کر لیتا ہے اس اینٹی کے انٹرنل کنٹرول کو اب auditor nature timing and extent of the audit procedure determine کرتا ہے سو بہت اہم چیز ہے انٹرنل کنٹرول کے بارے میں جاننا آڈیٹر کے لیے کیونکہ اس نے اب انٹرنل کنٹرول کو جاننے کے بعد نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کس طرح کے ہوں کب ہوں اور کس حد تک ہوں آڈیٹ پروسیجرس یہ ڈٹرمن کرنا تو ڈیفینیشن آف انٹرنل کنٹرول کیا ہوئی internal control is the process designed and effected by those charged with governance management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of the entity's objective with regard to reliability of the financial reporting effectiveness and efficiency of operations and compliance with applicable laws and regulations تو سب سے پہلی بات اس ڈیفینیشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ایک پروسیس ہے جو کون ڈیزائن کرتا ہے those who are charged with governance پہلے بھی بتا چکا یعنی کہ ڈائریکٹرس انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے اس پروسیس کو اب اس کے اندر مینجمنٹ آ جاتی ہے کیوں انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے وہ اس ڈیفینیشن کا اگلا حصہ ہے تاکہ ریزنیبل ایشورینس حاصل ہو سکے اب دیکھیے مینجمنٹ بھی جو ہے وہ سرٹینٹی کی بات نہیں کر رہی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ادھر ہیومن انوالو ہے ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے سسٹم کولیپس بھی کر سکتا ہے کولیجنس کی وجہ سے اور کئی بھی اس قسم کے مسائل ہیں ان کی بنا پر سو یہاں پر اس ڈیفینیشن میں یہ بات موجود ہے کہ انٹرنل کنٹرول کی وجہ سے کوئی سرٹینٹی نہیں آ جاتی بلکہ ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کرتی ہے مینجمنٹ کس کے بارے میں number one reliability of financial reporting کے بارے میں کہ فائنینشیل رپورٹنگ ریلائبل ہوگی ہم جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا کر رپورٹ کریں گے وہ ریلائبل ہوں گے یعنی کہ ان میں کوئی شک نہیں ہوگا اس بات کی ریزنیبل ایشورینس نمبر ٹو کہ effectiveness and efficiency of operation کہ ہمارے جو آپریشنس چل رہے ہیں اس اینٹی کے جو آپریشن چل رہے ہیں ایفیشنٹ اور افیکٹونیس ہوگی ان کے اندر اب آپریشنس کے اندر آپ کو معلوم ہے ڈاکومینٹس کا فلو بھی آ جاتا ہے امپلائیز کی ریسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں پروڈکشن پروسیس بھی آ جاتا ہے یہ تمام چیزیں آپریشنس کے ریفرنس میں ہیں اور بھی بے شمار لمبی لسٹ ہے سو so, ان ساری باتوں کے بارے میں انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم آپریشن کے ریفرنس میں کہہ سکیں کہ افیکٹونیس ہے ان میں اور ایفیشنسی ہے پھر نمبر تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹینٹ کہ ہم کمپلائنس دیکھتے ہیں with applicable laws and regulations کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ہمارے آپریشن ہیں دیکھیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں ہی صرف اور صرف لاز اور ریگولیشن انوالو نہیں ہوتی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس بات کو ریگولیشنز بزنس کے آپریشنز کے ریفرنس میں لائک انوائرمنٹل پالوشن اب انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ اس چیز کو چیک کرے گا کہ کیا جو ہماری ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق ان پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی اینٹی میں آپریشنس چلا رہے ہیں سو so, جو جو بھی رولس اینڈ ریگولیشنز لاس جو اپلیکیبل ہیں ان کے مطابق بزنس چلایا جا رہا ہے بھلے وہ فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق ہوں یا ادروائز آپریشن سے متعلق ہوں سو so, یہ ہے کمپلیٹ ڈیفینیشن انٹرنل کنٹرول کی کہ ڈیزائن کرنے والا کون ہے management charge with the governance کیوں ڈیزائن کیے جاتے ہیں ریزنیبل ایشورینس حاصل ہو سکے فائنینشیل رپورٹنگ کے ریفرنس میں effectiveness and efficiency of the operation کے ریفرنس میں اور کمپلائنس آف دا لا کے ریفرنس میں ریگولیشن سے متعلق کہ ہم ان کو کمپلائی کر رہے ہیں یا نہیں سو so, ان باتوں کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپونیٹس کیا ہیں انٹرنل کنٹرول کے تو سب سے پہلی بات ہے انٹرنل کنٹرول کے کمپونیٹس میں کنٹرول انوائرمنٹ پھر the entity's risk assessment process اور پھر the information system including the related business processes relevant to financial reporting and communication پھر کنٹرول ایکٹیویٹیز اور پھر مانیٹرنگ آف controls. اب ہم ان پانچوں کمپونیٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کنٹرول انوائرمنٹ آڈیٹر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس اینٹی میں کنٹرول انوائرمنٹ کیا ہے جس انوائرمنٹ میں یہ انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کیا گیا اور جس کے مطابق اس انٹرنل کنٹرول کو آپریٹ کیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ communication and enforcement of integrity and ethical values exist کرتی ہیں یا نہیں یعنی کہ انوائرمنٹ مینس کہ آپ اس طرح کا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ جس میں رہ کر لوگوں نے کام کرنا ہے اب اس انوائرمنٹ میں آپ نے جن لوگوں سے کام لینا ہے ان کو ایتھیکل ویلیوز کمیونیکیٹ کی ہوئی ہیں یا نہیں انٹیگریٹی کے حوالے سے ایمانداری دیانتداری کے ریفرنس میں آپ نے ان کو کچھ کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے یا بالکل آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے ہے بہت اہم بات اس چیز کو انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں خاصی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ بہرحال کتنا بھی اچھا سسٹم کیوں نہ ہو اس سسٹم کو چلانے والے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اگر وہ لوگ ایمانداری کے ساتھ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے دیانتداری کے ساتھ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے تو سسٹم کامیاب ہو جائے گا ادروائز گیا کام سے لہذا انوائرمنٹ میں یہ بات دیکھی جائے گی اس کنٹرول انوائرمنٹ میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ آپ نے کمیونیکیٹ بھی کیا لوگوں کے ساتھ جن لوگوں سے کام لینا ہے ان کی ایتھیکل ویلیوز کے ریفرنس میں اور لیول آف انٹیگریٹی کے ریفرنس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کمٹمنٹ ٹو کمپیٹینس موجود ہے یا نہیں when you talk about commitment to competence تو اس کے اندر کافی باتیں آ جاتی ہیں لائک like, سب سے پہلی بات یہ کہ جن لوگوں نے اس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ کر کام کرنا ہے وہ کمپیٹینٹ بھی ہیں یا نہیں یعنی کہ مینجمنٹ جب ہائرنگ کرتی ہے ریکروٹمنٹ کرتی ہے ان کو ریسپانسبلٹیز دیتی ہے تو ان کی کمپیٹینسی کو دیکھ کر رسپانسبلٹیز دی جا رہی ہیں یا بس کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک کام کرنا ہے ہم نے آپ سے ایک کام لینا ہے بس آپ کریں کمٹمنٹ ٹو کمپیٹینس بہت ضروری ہے اگر آپ کسی ایسے انسان سے ایک سنجیدہ قسم کا کام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کا سنجیدگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ اس میں کوئی اسکلز ہی نہیں دیکھ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکلفل کام کرو اس میں مینیجیریل ایبلٹیز ہی نہیں ہے اور آپ اس سے مینجمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ ویژن ہی نہیں رکھتا اور آپ اسے ڈسیزن میکنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں پر بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے اس انوائرمنٹ کے اندر کہ شخص کمپیٹنٹ ہے یا نہیں سو کمپیٹینسی کے ریفرنس میں کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اس انوائرمنٹ کے اندر پھر نیکسٹ انوائرمنٹ کے ریفرنس میں جو اہم بات آتی ہے وہ ہے participation by those charged with governance اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو کہ گورننس سے متعلق رسپانسبل ہیں اگر وہ انوالو ہو جائیں گے تمام آپریشنز میں انٹرنل کنٹرول کے کاموں میں تو ڈیفینیٹلی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے کنٹرولس کو توڑنے کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں کہہ رہا ہوں ایسا کریں بس کریں آپ اب امپلائی ہے اس کو پتا ہے کہ جی یہ ڈائریکٹر صاحب اگر ایک کام کہہ رہے ہیں کرنے کو تو وہ تو کہے گا اوکے ٹھیک ہے جی میں کر لیتا ہوں لہذا اس انوائرمنٹ میں دیکھا جائے گا کہ کتنی انوالومنٹ ہے ان لوگوں کی چارج ود دا گورنس جن کا کام گورننس کا ہے وہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر آ کر انوالو نہیں ہوں گے پھر نیکسٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو مینجمنٹ فائلوسفی اینڈ آپریٹنگ کو بہت اہمیت حاصل ہے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں اب کس فائلوسفی کے تحت مینجمنٹ اس بزنس کو چلانا چاہتی ہے اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے کیا واقعی کنٹرول میئرز جو اسٹیبلش کی ہوئی ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کیا جانا چاہیے ایسا چاہتی ہے مینجمنٹ یا نہیں ہو سکتا ہے مینجمنٹ نے کنٹرول میئرس تو بنا دی ہوں لیکن خود ان کے سامنے کنٹرول ٹوٹ رہے ہوں اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں کہ ٹھیک ہے بس چل رہے ہیں خیر ہے چلنے دو اب اس کا جو ہوگا نقصان ہوگا اور مٹیریل اسٹیٹمنٹ وہاں پہ موجود ہو سکتی ہے لہذا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے آڈیٹر یہاں پر بھی فوکس کرے گا کہ مینجمنٹ کی فائلوسفی کیا ہے اور آپریٹنگ اسٹائل کیا ہے ان ساری چیزوں پر آڈیٹر کا فوکس ہونا چاہیے آڈیٹر کے کنسیڈر کرنا چاہیے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دو باتیں مینجمنٹ کی فائلوسفی اور آپریٹنگ اسٹائل اب دیکھیں نا آپریٹنگ اسٹائل میں ہی آپ اگر مینجمنٹ کو اس طرح کا پا رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو ورک ہو رہا ہے اور مینجمنٹ اس پہ خاموش ہے کوئی کوالٹی کنٹرول کی طرف مینجمنٹ سیریس نہیں ہے کسٹمرس سیٹسفیکشن کی طرف مینجمنٹ سیریس نہیں ہے را مٹیریل جو ہے ڈینجر لیول پہ پہنچ گیا ہے لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے سپلائرز جو ہیں ڈیلے کر رہے ہیں را مٹیریل کو سپلائی کرنے میں لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے پیمنٹس ڈیلے ہو رہی ہیں سپلائرس کو کرنے میں لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے کسٹمر سے کلیکشن کی پرابلم ہے لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے امپلائیز کو بونسز نہیں دیے جا رہے لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں یا تو مینجمنٹ کی فالوسفی یا آپریٹنگ اسٹائل پرابلم میں ہے تو آڈیٹر کو یہاں پر کنسیڈر کرنا ہوگا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے ریفرنس میں کہ کس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں اس انٹرنل کنٹرول کو چلایا جا رہا ہے انوائرمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو اب یہ بھی ایک اہم ایشو ہے کنٹرول انوائرمنٹ کے ریفرنس میں when we talk about organisational structure تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن میں موجود مینیجرس جو ریسپانسبل ہیں اس آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے آپریشن میں جو انوالو ہیں وہ لوگ کس کس لیول کی ریسپونسبلٹیز اٹھائے ہوئے ہیں operational manager production manager sales manager finance manager accounts manager اب یہ تمام لوگ کس کو رپورٹ کر رہے ہیں یہ کس سے انفارمیشن لے رہے ہیں اب وہ رپورٹنگ سسٹم اور انفارمیشن سیکنگ سسٹم وہ سارا کا سارا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ کون شخص کس کیپیسٹی میں کن فنکشنز کو پرفارم کرے گا اور کس کو رپورٹ کرے گا یہ چیز آڈیٹر جانتا ہے کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس اسٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا تو میٹیریل مسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں رپورٹنگ غلط ہو سکتی ہے انفارمیشن میں پرابلم آ سکتی ہے لہذا کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر آرگینوگرام کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا ایک بہت اہم رول ہے نیکسٹ کنٹرول انوائرمنٹ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے human resource policies and practices اب ہیومن ریسورس اس بارے میں پہلے بھی ہلکی سی میں بات کر چکا ہوں کہ وہ پرسنل جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے جنہوں نے اس اینٹی کو لے کر چلنا ہے لائک ہیومن ریسورس وہ ہیں جو اس اینٹی کے بازو ہیں اس اینٹی کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں دماغ ہیں آنکھیں ہیں اینٹی نے تو ہیومن ریسورس سے ہی آگے چلنا ہے نا ان کے بارے میں کیا پالیسیز ہیں کیا اسٹریٹجیز ہیں کس لیول کی ہیومن ریسورس کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے اس اینٹی میں ریٹین کیا جاتا ہے ان کی rights and duties and obligation کس طرح سے ڈٹرمن کی جاتی ہیں اور ان سے کام کس طرح سے لیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں اس انوائرمنٹ سے متعلق ہیں سو so, یہ وہ چیزیں ہیں جو انوائرمنٹ میں موجود ہوتی ہیں اور آڈیٹر کی ایک خاص نظر ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر کیونکہ انہی پر بیس کر کے پھر آڈیٹر اسیس کرتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول کتنا افیکٹو ہے نیکسٹ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد سیکنڈ کمپونیٹ ہے the entity's risk assessment process اب دس از دا پروسیس اسی انٹرنل کنٹرول میں ہم انٹرنل کنٹرول کے کمپونیٹس پڑھ رہے ہیں نا اس میں انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو جاننے کے بعد اب ہم یہ پروسیس دیکھ رہے ہیں رسک اسسمنٹ کا اب اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے اس کے اوپر کہ وہ کون سے بزنس رسکس ہیں جن کی بنا پر فائنینشل رپورٹنگ افیکٹ ہو سکتی ہے بات سمجھ آئی اب دیکھیے انٹرنل کنٹرول میں ہم نے ایک تو انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے اور انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے مزید کیا کرنا ہے ہم نے اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ فائنینشل رپورٹنگ کہاں پر غلط ملت ہو سکتی ہے اور سیکنڈلی ان رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے اکارڈنگلی ریسپونڈ بھی کرنا ہے اب دیکھیے such process includes how management number one identifies risk which risk یہ کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر سکیں گی یا نہیں اب مینجمنٹ نے اس پروسیس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس رسک کو کہ financial statement true and fair view پیش کر سکیں گی یا نہیں رسک ہے انٹرنل کنٹرول میں اب اس کی اسسمنٹ ہو رہی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے پھر مزید کیا مینجمنٹ ایسٹیمیٹ کرے گی دیئر سگنیفیکینس سیگنیفیکینس اب وہ جو رسک ہے کتنا سگنیفیکینٹ ہے اس اینٹی کے اندر اگر تو اس کی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے فوراً رسپونڈ کرے گی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی اگر وہ بہت مائنر سا ہے اس کی سگنیفیکینس اتنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی بنا پر کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور نیکسٹ مینجمنٹ ایسٹیمیٹ کرے گی likelihood of their occurrence and then decide upon actions to manage them اب یہ اینٹی کے رسک اسسمنٹ پروسیس میں مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی آئے گی کہ وہ دیکھے کہ رسک کیا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے ان کی سگنیفیکینس کو ایسٹیمیٹ کرے پھر ایسٹیمیٹ کرے لائکلیہڈ آف دیئر اکرنس اور اب اگر ان کے اکر ہونے کے بارے میں مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ زیادہ چانسز ہیں تو پھر کیسے مینج کرنا ہے ان کی اکرنس کو ان پر اکارڈنگلی کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے یہ ہے رسک اسسمنٹ پروسیس تو انٹرنل کنٹرول میں اس کی بہت اہمیت ہے ہم یہاں پر اس بات کی طرف دیکھیں گے کہ risk relevant to financial reporting کیا ہے اس میں آپ کچھ انٹرنل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں relevant to the financial reporting جو کہ رسکی ہو سکتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی اکرنس رسکی ہو سکتی ہے اب وہ کیا ہے اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے ضرور انشاءاللہ لیکن رسک کس قسم کے ہیں ہمیں ہمیں رسک ہو سکتا ہے ان فائنینشیل انفارمیشن کی انیشیشن پر جن فائنینشیل انفارمیشن کو ہم نے فائنلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں رپورٹ کرنا ہے وہ فائنینشیل انفارمیشن یعنی کہ transaction other events and condition وہ کیسے انیشیٹ ہوتی ہیں اس چیز کا رسک ہے کس طرح سے وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں یہاں پر بھی رسک انوالو ہو سکتا ہے کس طرح سے ان کو پروسیس کیا جاتا ہے سمرائز کیا جاتا ہے کلاسیفائی کیا جاتا ہے اس چیز کا بھی رسک ہے اور فائنلی کس طرح سے ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے اس چیز کا بھی رسک ہے سو so, یہ رسک اسسمنٹ پروسیجرز جو ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر فی الحال کے لیے میں آپ کو انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے ریفرنس میں اور رسک اسسمنٹ پروسیس کے ریفرنس میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت انٹرنل کنٹرول کو اب اسٹڈی کر رہے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو پانچ کمپونیٹس بتائے ان پانچ کمپونیٹس میں سے پہلا کمپونیٹ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کا ہم نے دیکھا کہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں ہم نے communication and enforcement of integrity کو دیکھنا ہے ایتھیکل ویلیوز کو دیکھنا ہے کمٹمنٹ ٹو کمپیٹنس کو دیکھنا ہے participation by those charged with governance کو دیکھنا ہے مینجمنٹ کی فائلوسفی اینڈ آپریٹنگ اسٹائل کو دیکھنا ہے آرگینوگرام کو دیکھنا ہے human resource policies and practices کو دیکھنا ہے اور پھر اینٹی کی رسک اسسمنٹ پروسیس کو ہم نے جاننا ہے انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پروسیسز مشتمل ہوتے ہیں کہ how management identifies risks significance likelihood of their upon یہ جو کہ ہم انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ابھی تک سیکھ چکے ان شاء اللہ تعالی ڈیٹیل اس کی اب نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ